الرجیم بسم اللہ بہنوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت اور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور اللہ تعالیٰ مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے تو پیاری بہنوں آپ حج کے مقدس سفر پر روانہ ہونے والے ہیں آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ اللہ نے آپ کو چنا اپنا مہمان بنایا اپنے خصوصی انعام سے نوازا تو پیاری بہنوں آپ کو اپنی صحت کا ابھی سے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا تاکہ آپ حج کے دوران بیماریوں سے بچے رہیں حج کے حج و عمرے کے مناسب کی ادائیگی احسن طریقے سے کر سکیں اور دوسروں کے لیے بھی کم تکلیف کا باعث ہوں صحت مند ہو کر اس سرزمین کی و برکات حاصل کر سکیں تو پیاری بہنوں سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روانگی سے کچھ ہفتے پہلے ہلکی پھلکی ورزش شروع کر دیں تیز چلنے یعنی واک کرنے کی عادت ڈال لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حج کے سفر میں آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑے گا تو آپ کو تقریباً تیس سے سات منٹ تک واک کرنے کی عادت ڈال لیں لیکن یہ کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گی عادت بنانے کے لیے پہلے کم دورانے سے اسٹارٹ کریں گی پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھا دیجیے گا واک جو آپ کریں گی وہ آپ کھانا کھانے سے پہلے کریں گی یا پھر کھانا کھانے کے تقریباً دو گھنٹے کے بعد کیجیے گا کھانا کھانے کے فوراً بعد واک نہ کیجیے گا جوتے جو آپ استعمال کریں گی وہ آرام دہ قسم کے ہوں حفظان صحت کے بنیادی اصولوں کا خیال رکھیے گا آپ اپنے آرام کا خیال رکھیے گا خصوصاً چھ گھنٹے کی نیند آپ پوری ضرور کیجیے گا عرفات سے پہلے حج کے دنوں سے پہلے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ عمرے اور طواف کر کے نہ تھکائیں اپنی انرجی کو سیو کریں تاکہ حج کے موقع پر آپ صحت مند رہیں حج کے بعد آپ چاہیں تو جتنے عمرے اور طواف وغیرہ کریں لیکن حد سے پہلے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے چھتری پانی کی اسپرے بوتل اور گیلے تکے گیلے تولیے کا استعمال کریں اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں پانی کا بہت زیادہ کثرت سے استعمال کریں اور ٹھنڈے پانی سے گریز کریں وہاں پہ کولر لگے پڑے ہوتے ہیں زمزم غیر مبادت کے نام سے تو آپ وہ والا پانی استعمال کیجیے گا ٹھنڈا پانی نہ استعمال کیجیے گا کیونکہ اسے گلا وغیرہ خراب ہونے کا بہت زیادہ احتمال ہوتا ہے جوتے جو آپ استعمال کریں گی وہ موٹے تلے والی چپل یا بند جوتے کا استعمال کیجیے گا خوراک میں پھل سبزیاں دہی وغیرہ استعمال کیجیے گا مرکن غذا سے پرہیز کیجیے گا تلی ہوئی چیزوں کے استعمال سے طبیعت خراب ہونے کا امکان ہے حد سے پہلے پیاری بہنوں حد سے پہلے آپ اپنی جو اگر کوئی کسی بہن کو ڈائبٹیز کی شکایت ہے یا بلڈ پریشر کی شکایت ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو اس کا علاج اچھی طرح سے کروا لیجیے گا جانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کروا لیجیے گا اور اپنی دواؤں کے ڈوز وغیرہ چیک کروا لیجیے گا تاکہ آپ کو وہاں کو کوئی پرابلم نہ ہو انسولین آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں دوائیں بھی جو آپ کریں گے وہ حاجی کیمپ سے پیک کروائیں گی اور اپنے ساتھ پرسکرپشن یعنی ڈاکٹری نسخہ اور اگر آپ کے کوئی لیب ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹس ہیں تو وہ بھی اپنے ساتھ رکھیے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر بلڈ گروپ بھی معلوم ہو تو زیادہ اچھا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ دل کے جو مریض ہیں یا بلڈ پریشر ہے اس کا بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ دوائی باقاعدگی سے کھائیے گا ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو تھکائے نہیں سینے میں اگر آپ مناسب کے دوران طواف کے دوران صحیح کے دوران یا چلتے وقت آپ کو فیل ہو کہ سینے میں درد ہے دباؤ ہے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا آرام کیجیے گا اگر اس سے افاقہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو دوسری صورت میں آپ زبان کے نیچے رکھنے والی گولی اینڈ ٹیبلٹ ٹیبلیٹ اینڈ کا استعمال کر سکتی ہیں وہ آپ اپنی زبان کے نیچے فوراً رکھ لیجیے گا ڈائبٹیز والے جو ہیں وہ اپنے خاص خیال رکھیں اپنے ساتھ میٹر وغیرہ لے کر جائیں وہاں وقتاً فوقتاً اپنے شوگر کو ٹیسٹ کرتے رہیں دواؤں کا استعمال ریگولر کریں اور جو ہے کھانے کے اوقات کا خاص خیال رکھیں کھانوں میں آپ زیادہ وقفہ نہیں کی جائے یعنی تین چار گھنٹے کے وقفے سے کچھ نہ کچھ آپ لیتی رہیے گا اور اگر ان کیس آپ کو فیل ہو کہ آپ کی شوگر لیول ڈاؤن ہو رہی ہے تو فوراً آپ کے پرس میں نا یعنی اس کی کیا علامات ہوں گی وہ یہی ہوں گی کہ آپ کی کمزوری محسوس کریں گی بہت زیادہ پسینہ آئے گا دل دھڑکن تیز ہو جائے گی جسے ایک دم ٹھنڈا غم والی کیفیت ہو جائے گی تو فوراً سے آپ منہ میں کوئی میٹھی چیز یعنی کھجور ٹافی یا بسکٹ وغیرہ وہ منہ میں ڈال لیں یہ چیزیں آپ کے پرس میں ضرور رہنی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ دمے کے بھی ہوتا ہے استما کے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ انہیلر کا ضرور ساتھ رکھے اس کے علاوہ اپنے ماسک لگا کر رکھے وہ بھی دواؤں کا باقاعدگی سے استعمال کریں اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ ہجوم میں جانے سے گریز کریں نظر کا چشمہ اگر کوئی جو ہے نظر چشمہ استعمال کرتا ہے تو اپنے ساتھ ایکسٹرا دو سے تین ادر چشمے ضرور ساتھ رکھیں چشمے پلاسٹک کے ہوں تو زیادہ بہتر ہے اور اپنے ساتھ ڈوری لگا کر اس کو گردن میں لٹکا دیجیے گا سب سے پہلے بہنوں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو ہر سے پہلے آپ ویکسینیشن حاجی کیمپ سے ضرور لگوا کے جائیے گا حج سے پہلے آپ فلو گردن توڑ بخار نمونیا کے حفاظتی ٹیکے لگوائیں گے اگر آپ ساتھ میں ہیپیٹائٹس بی کے بھی ٹیکے لگوا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور دوسرے یہ ہے ویکسینیشن کے علاوہ جو ہے آپ وہاں پہ ہیپیٹائٹس بی کے لگوائیں گے اس کے علاوہ پولیو کے ڈراپس وہ بھی آپ کو پلوائے جائیں گے اور دوسرے یہ ہے کہ ڈینٹسٹ سے بھی آپ روانگی سے پہلے چیک اپ کروا لیجیے گا اگر دانتوں کا کوئی مسئلہ ہے تو اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو میڈیسن یعنی دوائیں آپ کے استعمال میں ہیں اور یا اس کے علاوہ جو دوائیں جن سے آپ کو پتہ ہے کہ الرجی ہے تو اس کی آپ ایک فہرست اپنے ساتھ بنا کر رکھ لیجیے گا ان کیس کبھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ آپ کے کام آ سکتی ہیں آپ کے کم روم میں کمرے میں جو ہوں ساتھ میں جو آپ کے ساتھی ہوں تو آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ اس قسم کی دواؤں سے مجھے الرجی ہے تو وہ آپ کے پاس میں موجود ہوں تو وہ کام آ سکتی ہیں گھر کے دوران جو آپ کے طبی مسائل پیش آتے ہیں وہ بڑی عمر کے لوگوں کو وبائی امراض کی صورت میں موسمی کی شدت کی وجہ سے دائمی امراض ہونے کی وجہ سے یا خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ بڑی عمر کے لوگوں کو تو عموماً تھکاوٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور ان میں پانی اور نمکیات کی کمی بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے تو یہ ہے کہ آپ ان کو اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو اور اگر وہ اپنے ساتھ ابھی سے بلکہ اسٹارٹ کر لیں آئرن کے کیپسولس ہوتے ہیں کیلشیم کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں وائٹامن وغیرہ وہ ابھی سے لے لیں تو اس صورت میں ان کو پرابلم کم ہوگا ان کے لیے یہ بھی خیال ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ میں وہ نہ جائیں فریکچر کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے اور ویل چیئر اگر کسی کو چاہیے تو وہ وہیں سے پلان کر کے اس کا انتظام کر کے جائیں پانی کا جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بھی بتایا کہ وہاں موسم کی شدت بہت گرمی ہوتی ہے تیز تو اس میں آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں زمزم پیئیں زمزم میں تو ویسے بھی شفا ہے تو پانی کا استعمال لیکن یہ کہ وہاں پہ لوگ گھبراتے ہیں عموماً نا کہ پانی زیادہ پیئیں گے تو واش روم جانا پڑے گا تو یہ ہے کہ اگر آپ حرم میں ایسی جگہوں پر پانی کم پی رہے ہیں تو جب آپ اپنی رہائش گاہ پر پہنچیں تو وہاں پہ پانی کا استعمال بڑھا دیجیے گا اور یہ ہوتا ہے کہ رش میں بہت زیادہ یا بھگدڑ ہونے کی صورت میں آپ کبھی بھی پلٹ کر الٹا نہ بھاگیں سیدھے سیدھے آپ رش چلتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو راستہ مل جائے گا اور پھر یہ کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کے نیچے گر جاتے اس صورت میں بھی آپ ہرگز اس کو نیچے جھک کر اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے گا کیونکہ اس سے بھی آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اور جس سے یہ کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو اگر جی۔ چوٹ کی نوعیت معمولی قسم کی ہوگی تو وہ تو خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ درد کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اور چوٹ والی جگہ پر سوجن ہو گئی ہے اور اس کو موو کرنے میں حرکت کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا کوئی فریکچر کا اندیشہ ہو سکتا ہے نزلہ زکام کھانسی وغیرہ یہ بھی حج کے موقع پر بہت ہی عام شکایت ہے تو پہلے تو کوشش کریں حتی المزدور کے نظر سے بچے رہیں لیکن ان کیس کی اگر آپ کو نزلہ زکام کھانسی وغیرہ ہو جاتا ہے تو یہ کہ آپ سے پہلے تو اپنے جو ہمارے گھریلو قسم کے ٹوٹکے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے گا جیسے کہ گرم پانی میں جو ہے نمک ملا کر اسے غرارے کرنا گرم پانی ناک میں ڈالنا یا گرم پانی میں جو ہے آپ شہد اور لیمو ملا کر پیئیں تو لیکن یہ تو صحیح ہے اگر یا لونگ کو چوسیں یہ بلکہ لونگ دارچینی اس قسم کی چیزیں بھی آپ اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا تو ان کا کہوا بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا لیکن اس کیس اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ناک کی رتوبت کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے یا وہ یلو کلر یا گرین کلر کی ہو گئی ہے اور بخار گلے میں درد یا سانس لینے میں مشکل پیش ہو رہی ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑ جائے یعنی اس میں کافی وغیرہ چائے وغیرہ یہ بھی فائدے مند رہتی ہیں اور اسٹیم بھی آپ لے سکتے ہیں ایک مگے میں خوب گرم پانی کر کے آپ اس سے اسٹیم بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیے گا ہر تھوڑی بار ہاتھوں کو دھو لیجیے گا اور ماسک کا بھی استعمال رکھیے گا الٹی ڈائریا کب یہ بھی جو ہے بڑی عمر کے لوگوں کو خاص طور سے اور شوگر کے پیشنٹ کو بھی اس کی شکایت عام ہے تو اس صورت میں آپ اس میں او آر ایس کا استعمال کیجیے گا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے گا زود ہضم نرم غذائیں اسپغول کیلے وغیرہ ان کا استعمال کیجیے گا اس میں بھی یہی ہے کہ اگر ڈائریا لگے آپ کو کہ بہت زیادہ ہے اور بلڈ آ رہا ہے تو پھر اس وقت میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا پھر کیونکہ پھر وہ آپ کو اینٹی بایوٹک تجویز کر سکتے ہیں اسی طرح پانی کا کم استعمال ٹینشن یعنی پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ کم ہوتا ہے کیونکہ اوائڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں تین پیک کھانوں کا زیادہ استعمال تو یہ ساری چیزیں پھر کب بھی کر دیتی ہیں تو اس چیز کو بھی آپ اوائڈ کیجیے گا گرمی کی شدت سے پیدا ہونے والے مسائل ہوتے ہیں ہیٹ برن ہیٹ ایگزوشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ علامتوں میں یہ کہ تھکاوٹ کمزوری سر درد الٹی متلی ڈائریا وغیرہ وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کیس میں آپ کیجیے گا جیسے ہی آپ یہ علامتیں محسوس کریں تو فوراً اگر آپ کسی گرم جگہ پر ہیں تو آپ فوراً نکل کر کسی ٹھنڈی جگہ پر آ جائیں یعنی اے سی یا پنکھے کے نیچے آ جائیں اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں اسپنجنگ کریں پانی اور نمکیات کا زیادہ استعمال کریں تاکہ دو سے تین گھنٹے کے اندر لازمی آپ کو پیشاب آ جانا چاہیے اس صورت میں بھی یہی ہے اگر طبیعت آپ زیادہ خراب محسوس کریں تو یہ ایک آپ کو ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا ہیٹ اسٹروک میں یہ ہے کہ جسم کے درجہ حرارت کنٹرول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو درجہ حرارت ایک سو چھ تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کھلی سواریوں میں سفر کریں اور یا بہت زیادہ پیدل نہ چلیں اپنے آرام کا اور نیند کا خاص خیال رکھیں کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹر یہ بھی ایک الرجک کنڈیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیروں پر چپلوں کی وجہ سے یا جسم میں پسینے والی جگہوں پر یہ تکلیف ظاہر ہوتی ہے آپ اس کا یہ ہے کہ روز صفائی کا خاص خیال رکھیں روز غسل کریں جسم کو اچھی طرح خشک کریں کپڑے جو آپ استعمال کریں وہ ہلکے کپڑے کے ہوں کاٹن کے ہوں سادہ ہوں تو اس قسم کے انڈر گارمنٹ بھی کاٹن کے ہونے چاہیے اور دوسروں کی چیزیں استعمال نہ کریں اس سے بھی الرجی ہونا ہونے کا اندیشہ ہے اگر ایکزیما وغیرہ کی شکایت آپ کو ہے تو اس کا آپ ابھی سے علاج کروا لیجیے اور ڈاکٹر کی دی ہوئی کریم بھی آپ لگا سکتے ہیں جہاں کیونکہ جگہ جہاں خارج ہو رہی ہے تو اس جگہ پر آپ ڈاکٹر کی کینسٹین کریم وغیرہ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ کارن فلور بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں کچھ دواؤں کے نام میں آپ کو خاص خاص بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ کیونکہ وہاں پہ دوائیں ملتی تو ہیں لیکن وہ دوائیں جو ہیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور ان کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ جیسے عام کامن دوائیں آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں جیسے کہ پینیڈال ہے بروفین ہے وارن ہے یہ درد کے لیے بسکوپون ہے جینٹیک ہے تیزابیت کے لیے مروڑ کے لیے ٹیبلٹ ہیں ٹینڈیجل ہے الرجی کے لیے اور سینکوس کا سیرپ ہے کھانسی کے لیے اور ٹیبلٹ گریوینیٹ ہے ٹیبلٹ موٹیلیم ہے الٹی یعنی وامٹنگ کے لیے کیپسول اماکسل ہے ٹو ففٹی ملی گرام کے اینٹی بایوٹک یہ ٹیبلٹ فلیجل ہے اینٹامیزول ہے پیٹس کے لیے یہ مطلب اس سے کامن دوائیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ پرسکرپشن کے ساتھ ڈاکٹر سے لے کر آپ لکھوا لیں اور اپنے ساتھ رکھیں اس کے علاوہ یہ ایک اور بھی آپ کو مشورہ دینا تھا کہ آپ جو ہے نا ایک میڈیکل کٹ اپنی بنا لیں اس میں جو ہے آپ ساری دوائی اپنی دوائیں تھرمو میٹر کاٹن پٹی شوگر کی مریض ہیں تو گلوکو میٹر ہیں جو بھی آپ کی کامن کامن چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ سنی پلاسٹ ہیں اس قسم کی چیزیں آپ اپنی میڈیکل کٹ میں رکھیے گا اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے اپنی جو ہے بیماری کا اگر کوئی بیمار ہے تو اپنی بیماری کا نام دوا کا نام پاکستان کا address phone number Saudi Arab میں رہائش کا ایڈریس فون نمبر جیب یا گلے میں رکھیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کی مدد کی جا سکے اب آتے ہیں خواتین کے مسائل کی طرح کہ اکثر خواتین جو ہیں اس زمانے میں یہ پریفر کرتی ہیں کہ ہم لوگ نا ٹیبلیٹ کا استعمال پیریڈس کو روکنے کے لیے ٹیبلیٹ کا استعمال کریں تو اگر ماہواری کو طویل مدت تک روکنے کی کوشش کی جائے گی تو ماہواری شروع ہونے کے یا دھبا لگنے کی شکایت ہو سکتی ہے اگرچہ کہ آپ دوائیں کھا ہیں ہوں اگر ماہواری کو طویل مدت تک استعمال کریں گی تو اس صورت میں پھر یہ کہ اگر آپ یا تو دوا کبھی آپ کھانا بھول بھی سکتی ہیں اگر آپ ایک ٹائم پہ دوا کھانا بھول جائیں تو دوسری ٹائم پہ دوا کا ڈوز دبا کر دیں لیکن اگر آپ کو پھر فیل ہو کہ دھبا لگنے کی شکایت ہو رہی ہے یا ماہواری کے شروع ہو رہی ہے تو آپ دوا کا ڈوز ڈبل کر دیں یعنی جیسے پہلے آپ ایک گولی صبح ایک گولی دوپہر ایک گولی شام کھا رہی تھیں تو آپ دوا کا ڈوز ڈبل کر دیں گے دو گولی صبح دو گولی دوپہر دو گولی شام کھائیں گی پرائملوٹ اینڈ یہ کافی سیف میڈیسن ہے اس کے کوئی زیادہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے جب بھی آپ دوا کو اسٹاپ کریں گی تو اس کے فوراً دو تین دن کے اندر آپ کو پیریڈ اسٹارٹ ہو جائیں گے تھوڑے سے ہیوی ہوں گے باقی اور اس کے کوئی زیادہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے پھر ایک بات اور یہ ہے اگر آپ دوا کا استعمال نہ کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ فورٹی ڈیز کے لیے جا رہے ہیں ایسے دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو اگر دوا کا استعمال نہیں بھی کرنا چاہیں نا تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کیونکہ حج کے سارے ارکان جو ہے نا وہ اس حالت پیریڈ میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ مینا سے احرام باندھیں گی میں اس کے بعد آپ الفاظ جائیں گے آپ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں گی مینا جائیں گی اس کے بعد الفاظ جائیں گی مظلفہ جائیں گی رمی کے رمی کریں گی قربانی کریں گی بال سکیں سارے ارکان آپ کے حج کے پورے ادا ہو سکتے ہیں سوائے ایک فرض رکن آپ کا رہ جائے گا وہ ہے طواف زیارہ تو وہ اس کے لیے پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ پاکی کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ جب بھی آپ پاک ہو جائیں گی تو ویسے تو دس گیارہ بارہ تک ہو جاتے عام حالات میں لیکن حاضہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ جب بھی پاک ہو جائے تو وہ اس وقت طواف کے لیے جا سکتی ہے جیسے آپ پاک ہو جائیں ویٹ کریں گی پاک ہو جائیں گی تو آپ طواف زہرا کے لیے جائیں گی تو یہ ہے کہ آپ اپنی فلائٹ کا شیڈول بھی آگے کر سکتی ہیں کہ اگر کوشش کر کے فلائٹ کا شیڈول آگے بڑھانے کی کوشش کریں لیکن اگر یہ یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ بہت مجبوری کی حالت میں بالکل ایکسٹریم کیسز میں پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے طواف کر سکتی ہیں بلکہ آپ اس سے پہلے میڈیسن بھی اگر ان تاریخوں کو ذہن میں رکھ کے میڈیسن کا استعمال بھی کر سکتی ہیں لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آپ طواف تھوڑا سا بیت اللہ سے فاصلے پر رہ کر طواف کر سکتی ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ اگر آپ استطاعت رکھتی ہیں تو ایک بڑے جانور کی قربانی کریں گی لیکن اگر آپ استطاعت نہیں رکھتی تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے اب ان کا یہ حدیث سے بھی یہ سارا ثابت ہے حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا تو وہ رونے لگی تھی تو نبی بھی کہنا تھا کہ کیوں رو رہی ہو اس نے کہا اس طرح کہ میں سے ہوں نبی تو کیا ہوا یہ تو آدم کی بیٹیوں کے ساتھ ہے تو آپ حج کے سارے ارکان ادا کریں پھر انہوں نے حج کے سارے ارکان ادا کیے بعد میں جب پاک ہوئی تو انہوں نے طواف اور صحیح وغیرہ بھی کہ ان کا حج مکمل ہو گیا اسی طرح حضرت صفیہ کا ہے اچھا ان کے حائضہ عورت کو طواف ودا بھی معاف ہے مجھے نبی کرشم صاحب یہ بھی کہا تھا کہ مکہ سے کوئی بھی شخص طواف ودا کیے بغیر رخصت نہ ہو لیکن تحائزہ عورت کے لیے طواف معاف ہے اور اس سے یہ حضرت صفیہ کا واقعہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نبی صلی نبی اکرم اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ ہے سے تو انہوں نے کہا کیا ابو ہمیں روک لیں گی تو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے طواف جائرہ ادا کر لیا ہے انہوں نے کہا پر ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں اس کا مطلب حائزہ عورت کو طواف ودا مانگتے ہیں اور نفاس کی حالت کا بھی یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے اسما بن سے امیش کا واقعہ ہے کہ وہ ہے نفاس سے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی تو ان کو بھی نبی اگم سب سے یہی کہا تھا کہ ایک آپ کو لنگوٹ وغیرہ کی طرح باندھیں نہا لیں اور احرام باندھ لیں تو یہی ہے کہ آپ اگر ادھر سے باندھیں گے احرام پاکستان سے جا رہے ہیں اگر آپ کے پیریڈ سے ہیں تو اب یہاں سے آپ احرام باندھیں گی نیت بھی کریں گی لیکن یہ کہ آپ عمرہ ادا اپنے ہوٹل میں ہی رہیں گے عمرہ ادا کرنے کے لیے نہیں جائیں گی آپ انتظار کریں گی پاک ہونے کا جب آپ پاک ہو جائیں گی تو پھر آپ عمرہ ادا عمرہ ادا کریں گی علاوہ اور کوئی باتیں میڈیکل کٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا اب آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ بتا دیجیے